معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت کی کہ ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کی جانب گئے اور اپنی بیوی فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کو اس کی تین طلاقوں میں سے جو طلاق باقی تھی بھیج دی اور انہوں نے ان کے بارے میں اپنے عزیزوں حارث بن حشام اور عیاش بن ابی ربیہ سے کہا کہ وہ انہیں خرچ دیں تو ان دونوں نے ان یعنی فاطمہ سے کہا اللہ کی قسم تمہارے لیے کوئی خرچ نہیں اللہ یہ کہ تم حاملہ ہوتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ان دونوں کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خرچ نہیں بنتا انہوں نے آپ سے نقل مکانی کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں فرمایا ابن ام مکتوم کے ہاں وہ نابینا تھے وہ ان کے سامنے اپنے اوڑھنے کے کپڑے اتارتی تو وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے جب ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ سے کر دیا اس کے بعد مروان نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے قبیصہ بن زوائب کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اسے یہ حدیث بیان کی اس پر مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی ہے ہم تو اسی مقبول طریقے کو تھامے رکھیں گے جس پر ہم نے تمام لوگوں کو پایا ہے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو آیت مکمل کی انہوں نے کہا یہ آیتوں جس طرح اس کے الفاظ یعنی لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا سے ظاہر ہے وہ شوہر کے لیے ہوئی جسے رجوع کا حق حاصل ہے اور تیسری طلاق کے بعد سرنو کون سی بات پیدا ہو سکتی ہے اور تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے خرچ نہیں ہے پھر تم اسے روکتے کس بنا پر صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چار